بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ پانچ سو اٹھانوے اے دیوانو سلامت رہو سرفراز رہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون جہاد کرتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کی تحقیق فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جہاد ایک مشقت والا عمل ہے اس میں سختیاں بھی آتی ہیں اور جان و مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور اپنے وطن اور اپنی خواہشات کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے اس لیے جہاد پر صرف وہی مسلمان نکلتا ہے جس کا دین اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو مخلصین علا الدین جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہو جس کا اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد سچا ہو ان تین صفات میں غور کریں جس مسلمان کو یہ تین صفات نصیب ہو جائیں اس کی کامیابی میں کیا شک رہ جاتا ہے جہاد ہر زمانے میں مشکل رہا ہے اور ہر زمانے میں مشکل رہے گا ظاہری آنکھوں سے دیکھا جائے تو جہاد کبھی بھی ممکن نظر نہیں آتا غزوہ بدر سے لے کر آج کے غزوہ ہند تک بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ اتنے طاقتور دشمنوں سے لڑنا ممکن ہی نہیں چنانچہ ایک طبقہ ہر زمانے میں ایسے افراد کا موجود رہتا ہے جو اپنے زمانے میں جہاد کو ناممکن قرار دے کر کہتا ہے کہ ابھی جہاد کا وقت نہیں ہے یہ طبقہ ماضی میں بھی تھا آج بھی موجود ہے اور آئندہ بھی موجود رہے گا ملاحظہ فرمائیے یہ روایت حضرت اسلم رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا جب ان میں سے کچھ قرآن پڑھنے والے لوگ کہیں گے کہ یہ جہاد کا زمانہ نہیں ہے پر جو شخص اس زمانے کو پائے تو یاد رکھے کہ وہی زمانہ جہاد کا بہترین زمانہ ہوگا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کیا یا یا رسول اللہ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اب جہاد کا زمانہ نہیں رہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ لوگ یہ بات کہیں گے جن پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہوگی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی بھی چنانچہ جہاد پر وہی مسلمان نکل سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے دین کا مخلص ہو اس کا دین خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو دنیا اس کا مقصود نہ ہو نہ عزت نہ مال نہ راحت نہ آرام نہ کچھ اور اور وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہو اور اس کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل سچا ہو ایسا مسلمان جہاد میں نکلتا ہے اور دین کا سب سے اونچا اور افضل مقام پاتا ہے ایسے افراد کی روح زندہ ہوتی ہے اور موت کے وقت اس روح کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ وہ صحیح سالم بیدار پرسکون سیدھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے پہنچ جاتی ہے اور اسے اڑنے اور پرواز بھرنے کی طاقت بھی دے دی جاتی ہے یا اللہ مقبول جہاد اور مقبول شہادت عطا فرما جہادی علمی خاندان حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ تھوڑی سی مشکل کتاب ہے اس لیے عوام کو تو اس کے مطالعے کی دعوت نہیں دیتا مگر جو اہل علم ہیں وہ حجت اللہ البالغہ میں جہاد کے باب کا ضرور مطالعہ فرمائیں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نقلی عقلی الہامی علوم کے امام ہیں قرآن و سنت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ان کا پورا خاندان علم و جہاد کے رنگ سے منور ہے آپ کی سوانے میں لکھا ہے کہ آپ کے آبا و اجداد دو چیزوں میں نمایاں مقام رکھتے تھے ایک منصب قضاء اور دوسرا عسکری مہارت چنانچہ آپ کے دادا محترم تک اکثر بزرگ قاضی اور مجاہد رہے دراصل جس کا علم راسخ ہو وہ جہاد سے دور اور محروم نہیں رہ سکتا بلکہ کسی نہ کسی طرح جہاد کی خدمت ضرور کرتا ہے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے بزرگوں نے جہاد میں بڑے کارنامے سر انجام دیے اور انہوں نے اپنی زندگیاں کفار کے خلاف جہاد کرنے اور اسلام کی شوکت کو بلند کرنے میں گزاری حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے دادا محترم شیخ وجیح الدین زندگی بھر کفار کے خلاف جہاد کرتے رہے اور انہوں نے میدان جہاد میں اپنی شجاعت اور بہادری کی ایک تاریخ رقم کی اور بالآخر سلطان محی الدین محمد عالمگیر کے ہاتھ میں شہادت پائی پختہ علم اور خاندانی نسبت کی بدولت حضرت شاہ صاحب اور آپ کے چاروں بیٹوں نے جہاد فی سبیر اللہ کو خوب سمجھا اور خوب سمجھایا اور آپ کے پوتے حضرت شاہ اسماعیل سعید رحمہ اللہ نے عملی جہاد میں حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاد کوئی اجنبی یا نئی چیز نہیں ہے یہ ہمارے دین کا ایک محکم ضروری اور قطعی حصہ ہے مگر آج کل جہاد کے خلاف ہر طرف شبہات پھیلائے جا رہے ہیں حجت اللہ البالغ میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جہاد فی سبیر اللہ کو بھی بہت مدلل طریقے سے بیان کیا ہے اہل علم حضرات مطالعہ فرمائیں اور ان مشکل اور اونچے مضامین کو آسان کر کے امت تک پہنچائیں بندہ کا بھی دل چاہتا ہے کہ اس پر خود کام کرے مگر فی الحال نہ وعدہ ہے اور نہ ارادے کی ہمت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ شہر رمضان شائع ہو گئی الحمدللہ مسلمانوں کی طرف سے اس کتاب پر بہت مثبت آرا سامنے آ رہی ہیں اب عید الفطر کے بعد انشاءاللہ تحفہ ذالحہ میں اضافے کا ارادہ ہے ذالحجہ کے عشرہ کی فضیلت و احکام کی طرف کئی سالوں سے مسلمانوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے جس کا الحمدللہ بہت فائدہ ہوا اب انشاءاللہ تحفہ ذلحجہ میں اضافے اور تکمیل سے یہ دعوت بھی مضبوط ہو جائے گی یہاں ایک ضروری بات یاد آ گئی الحمدللہ شہر رمضان سے مسلمانوں کو خوب فائدہ پہنچ رہا ہے کئی جگہ اس کی تعلیم بھی شروع ہے لیکن اگر آپ میں سے بعض افراد اپنی مشغولیات کی وجہ سے اسے نہ پڑھ سکے ہوں تو برادر عزیز حضرت مولانا طلحہ سیف کا گزشتہ ہفتے کا کالم رمضان کیسے گزاریں ضرور پڑھ لیں اس میں کتاب کا ضروری خلاصہ آ گیا ہے اور یہ مضمون آپ کے رمضان کو قیمتی بنانے کا ذریعہ بن سکتا ہے اب رمضان المبارک کے تھوڑے دن ہی باقی رہ گئے ہیں اللہ کے لیے فکر فرما لیں ماشاء اللہ لا قوت اللہ باللہ جہاد ایک مستقل عبادت ہے اور جہاد کی ترغیب اور دعوت دینا یہ ایک الگ مستقل عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں عبادتوں کا حکم دیا گیا اور آپ کے ذریعہ سے امت کو یہ حکم جاری کیا گیا ایک حکم ہے فقاتل کہ آپ کتال کیجئے یعنی جہاد کیجئے اور دوسرا حکم ہے وہ حرت یعنی جہاد پر ابھاریے حرض اصل میں کہتے ہیں کمزوری کو چنانچہ سلب ماخذ کے قانون کے تحت تحریز کا مطلب ہوگا جہاد کی ایسی دعوت دینا جو دل کی کمزوری عظم کی کمزوری اور جذبے کی کمزوری دور کر دے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں احکامات کو ان کی شان کے مطابق پورا کیا ستائیس غزوات اور جہاد کی ترغیب پر ہزاروں احادیث مبارکہ اب امت کے لیے کام آسان ہو گیا قرآن مجید کی آیات جہاد اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جہاد کو یاد کریں اور سمجھیں اور بیان کریں تو دعوت جہاد کی عبادت ادا ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جہاد ایسی جامع ایسی واضح اور ایسی پرجوش ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے بعد مزید کسی تشریح اور اضافے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی الحمدللہ ہماری جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان دونوں عبادتوں کو ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایک طرف فقاتل کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت محاذوں کو گرم اور آباد رکھا جاتا ہے تو دوسری طرف وحرز کے حکم پر عمل کرنے کے لیے دعوت جہاد کی وسیع منصوبہ بندی کی جاتی ہے الحمدللہ رمضان المبارک کی انفاق فی سبیر اللہ مہم کا اصل مقصد بھی دعوت جہاد ہوتا ہے اس مہم کے دوران جماعت کے بعض رفقا کے بیانات سننے کا اتفاق ہوا دل سے دعا نکلی اور دل خوش ہوا کہ ماشاء اللہ بہت خوب جہاد کو بیان کرتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت اللہ باللہ جہاد کو سمجھتے بھی ہیں اور سمجھا بھی سکتے ہیں ان بیانات سے معلوم نہیں کتنے مسلمانوں کا ایمان بچتا ہوگا اور اجر و ثواب کا کیسا کارخانہ سجتا ہوگا اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے بھائیو کام اگرچہ مشقت کا ہے مگر ہے بالکل سچا اور بہت نفع والا اس لیے لگے رہو جمے رہو جڑے رہو آپ کی محنت قربانی